بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جب ترقی کی منازل طے کرتا ہے اور دنیا کی مست رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے اور اسے اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا اور خدا کو بھی وہ بھول جاتا ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی لمحات زندگی کن معاملات میں گزر رہی ہے اسے اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا تو انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نظم کا عنوان آپ کے پیش خدمت ہے لمحات زندگی لمحات زندگی کو ایسے گنوا رہا ہے لمحات زندگی کو ایسے گوا رہا ہے جیسے خودی کو خود مٹا رہا ہے لمحات زندگی کو ایسے گوا رہا ہے جیسے خودی کو خود مٹا رہا ہے ایک برف جیسے پگھل رہی ہے زندگی تیری ایک برف جیسے پگھل رہی ہے زندگی تیری اور تو زمانے کی خوشیاں منا رہا ہے اور تو زمانے کی خوشیاں منا رہا ہے لمحات زندگی کو ایسے گنوا رہا ہے سجدے میں تیرا سر جھکتا نہیں مگر سجدے میں تیرا سر جھکتا نہیں مگر اور تو دنیا کو نیچے جھکا رہا ہے اور تو دنیا کو نیچے جھکا رہا ہے لمحات زندگی کو ایسے ایسے گنوا رہا ہے ذخیرہ مال و کا جتنا بھی چاہے کر لے ذخیرہ مال و کا جتنا بھی چاہے کر لے دیکھ کسی کسی کو وہ خالی ہی جا رہا ہے دیکھ ہر کسی کو وہ خالی ہی جا رہا ہے ذخیرہ مال و کا جتنا بھی چاہے کر لے دیکھ ہر کسی کو وہ خالی ہی جا رہا ہے لمحہ کی زندگی کو ایسے گنوا رہا ہے عمر تمام گزری تیری حساب و کتاب میں عمر تمام گزری تیری حساب و کتاب میں کیا فخر آخرت کا محاسبہ کیا جا رہا ہے کیا فکر آخرت کا محاسبہ کیا جا رہا ہے لمحات زندگی کو ایسے گوا رہا ہے اب مرنے کے بعد شاید تیری آنکھ کھلے گی اب مرنے کے بعد شاید تیری آنکھ کھلے گی لگتا ہے زندگی بھر تو سوتا ہی جا رہا ہے لگتا ہے زندگی بھر تو سوتا ہی جا رہا ہے لمحات زندگی کو ایسے گوا رہا ہے دروازہ توبہ اب بھی کھلا ہے شاکر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ اس کی آخری سانس تک کھلا ہے بندے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے توبہ استغفار دروازہ توبہ اب بھی کھلا ہے شاکر دروازہ توبہ اب بھی کھلا ہے شاکر بس زندگی کا سورج ڈوبتا جا رہا ہے بس زندگی کا سورج ڈوبتا جا رہا ہے لمحات زندگی کو ایسے گوا رہا ہے جیسے خودی کو خود مٹا رہا ہے جیسے خودی کو خود مٹا رہا ہے لمحات زندگی کو ایسے گنوا رہا ہے لمحات زندگی کو ایسے گنوا رہا ہے لمحات زندگی کو ایسے گنوا رہا ہے